اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے کر اس کی بڑائی کہ ہے یہ شان اسی کی شان اسی کی تخلیق ہے ہر چیز ہر انسان اسی کی ہر انسان اسی کی ناداں ہے جو کہتا ہے کوئی رب سے بڑا ہے ناداں ہے جو کہتا ہے کوئی رب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے انسان تو ہو سکتا ہے انسان سے افضل انسان سے افضل معیار ہے تقوا کوئی عالم ہو کے اجغل عالم ہو کے اجغل لیکن وہ ہر ایک دین سے مذہب سے بڑا ہے لیکن وہ ہر ایک دین سے مذہب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے آکاؤں کا آقا ہے وہ داتاؤں کا داتا داتاؤں کا داتا سوچے کوئی کتنا وہ سمجھ میں نہیں آتا سمجھ میں نہیں آتا ہر مرتبہ او کرسی و منصب سے بڑا ہے ہر مرتبہ او کرسی و منصب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے مٹ جائے گا سب کچھ تو خدا پھر بھی رہے گا پھر بھی رہے گا جب کچھ بھی نہ ہوگا وہ بڑا پھر بھی رہے گا پھر بھی رہے گا جب اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا جب سے بڑا ہے جب اس کے سوا کچھ بھی نہ تھا جب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے اللہ بڑا سب سے بڑا سب سے بڑا ہے